السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب العلمین واشد اللہ الہ اللہ وحدہ اللہ شریق علیہ ان محمد ابدر رسول صلوات اللّہ وسلم علیہ وعلى علہ وعلى علہص ومن اهتدى بحدى واستنى بسنته الى يوم بدين وبعد معزز ناظرین مشاہدین مشاہدات ایک لمبے عرصے کے بعد بڑے گناہوں کی ایک پہچان لے کر کے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں اس سے پہلے بڑے گناہوں کی پندرہ علامتیں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے ہیں آج سے علامت انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان بڑے گناہوں سے بھی بلکہ ہر چھوٹے گناہ سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی معاشیت سے نافرمانی سے محفوظ رکھے اور اپنے نبی کی سنت پر اور اپنے دین پر قائم اور دائم رکھے عامر رب العالمین جس گناہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ وہ حرام ہے حرام کا لفظ استعمال کیا گیا ہو تو وہ گناہ بڑا گناہ ہوتا ہے وہ گناہ بڑا گناہ ہوتا ہے اور اس کا کرنا انسان کے لیے جائز نہیں ہوتا بہت ساری حدیثوں میں بہت سارے گناہوں کے لیے حرام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے آج دو تین مثالیں میں آپ لوگوں کے سامنے دینے کی کوشش کروں گا ایک بڑی مشہور حدیث ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جب آپ نے آخری حج حجت الوداع کیا اور اس حج کے اندر جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطبے کو یاد کیا اور دیگر صحابہ نے بھی یاد کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خطبے کے اندر بڑا خطبہ لمبا خطبہ تھا اور اس خطبے کو بھی میں آپ لوگوں کے سامنے سے پہلے بیان کر چکا ہوں اور بڑی تفصیل کے ساتھ یا قدرے تفصیل کے ساتھ اس پورے خطبے کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے صرف وہ چیز جو ہمارا شاہد ہے یا جس سے میں دلیل لینا چاہتا ہوں وہ حصہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں بخاری اور مسلم حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اکم و و اراقم حرام علیکم تمہارے خون تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم میں سے ایک دوسرے کے اوپر حرام ہیں ناجائز ہیں یعنی انسان کسی کا مال ناجائز نہیں لے سکتا اس کی مرضی کے بغیر انسان کسی کو قتل نہیں کر سکتا اس کا خون نہیں بہا سکتا یہ بھی حرام ہے اور انسان کسی کی عزت سے کھلواڑ نہیں کر سکتا اس کی عزت بدنام نہیں کر سکتا تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں اور بڑے گناہوں کے اندر آتی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ سب تم تم پر حرام ہے کا حرمت یوم کمہادا جیسے تمہارے اس دن کی حرمت ہے تم فی شہر کو و فی بلد محادہ تمہارے اس شہر میں اور تمہارے اس مہینے میں ذوالحجہ کا مہینہ حرمت اور تعظیم و ادب والا مہینہ مکہ مکرمہ یہ حرمت والا شہر ہے تعظیم و ادب والا شہر ہے بلد امین ہے اور دن بھی کون سا تھا زلیجا کی نو تاریخ تھی عرفہ کا دن تھا تو آپ نے فرمایا تمام حرمتیں تمام تعظیم جمع ہو گئی ہیں ایسے ایک مسلمان کے خون کی تعظیم کرنا یا اس کی اس کی جان کی تعظیم کرنا اس کی عزت کی تعظیم کرنا یا اس کی عزت کا خیال رکھنا اس کے مال کا خیال رکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری کہ کوئی کسی کا خون نہ بہائے کوئی کسی کو قتل نہ کرے کوئی کسی پر ہاتھ نہ اٹھائے کوئی کسی پر ظلم نہ کرے کوئی کسی کے مال کو نہ حق طور پر نہ لے چوری کر کے بیمانی کر کے رشوت کے طور پر یہ ساری چیزیں شریعت کے اندر حرام ہیں اور ایسی عزت کی حفاظت ضروری ہے کہ ہم ایک دوسروں کی عزتوں کی حفاظت کریں اگر ہم دوسرے کی عزت کی حفاظت کریں گے تو ہماری عزتوں کی بھی حفاظت ہوگی لہذا یہ حرام ہے شریعت کے اندر قتل کرنا بڑا گناہ ہو گیا اور اس طریقے سے کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے لینا بڑا گناہ ہو گیا اگر انسان ڈکیتی کرتا ہے تو بڑی سخت سزا رکھی گئی اسلام کے اندر اور اگر انسان چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ لیے جاتے ہیں اور انسان اگر کسی کو نہ قتل کرتا ہے تو شریعت کے اندر باقاعدہ یہ قصاص رکھا گیا ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا یا کم سے کم اسے دیت دینی پڑے گی یا اس کے لوگ معاف کر دیں الگ مسئلہ ہے لیکن شریعت میں باقاعدہ قتل کے بدلے قتل ہے خون کے بدلے خون ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت کے اندر بڑا گناہ ہے اس طریقے سے کسی کی عزت پر حملہ کرنا کسی کی عزت پر حملہ کرنا یہی نہیں بلکہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر تو کوئی آدمی تمہارے دروازے سے سوراخ سے جھانک رہا ہو تو گھر والے کو آپ نے اجازت دی ہے کہ اس کی آنکھ کو پھوڑ دے آپ ذرا غور کریں کہ ایک مسلمان کی عزت یا کسی بھی انسان کی عزت کا شریعت کے اندر کتنا خیال رکھا گیا ہے کتنی اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ اگر انسان اپنے گھر کے اندر ہو اور کوئی دروازے کے سوراخ سے جھانکے تو ہمارے بھی نے فرمایا ہے کہ اس کی آنکھ پھوڑ دو تم تو پھر کسی کی عزت پر حملہ کرنا زنا کرنا یا کسی کے اوپر الزام لگانا زنا کا یہ کس کیسے جائز ہوگا تو یہ سب شریعت کے اندر بڑے گناہ ہیں زنا کرنے کی سزا رکھی گئی اگر شادی شدہ ہے تو اسے رجم کر دیا جائے گا اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو سو کوڑے لگائے جائیں گے اور اگر کوئی کسی پر الزام تراشی کرتا ہے زنا کا الزام لگاتا ہے تو اس کو اسی کوڑے لگائے جائیں گے اگر وہ ثابت نہیں کر پاتا ہے تو مرد ہو یا عورت ہو چاہے کوئی مرد پر زنا کا الزام لگائے یا عورت پر زنا کا الزام لگائے کسی دونوں صورتوں میں اگر ثابت نہیں ہوگا تو ان کے اوپر اسی کوڑے لگائے جائیں گے جیسا کہ اللہ رب العامی نے قرآن میں ارشاد فرمایا اور ہمارے بھی فرماتے ہیں کہ سات بڑے گناہ یعنی اس سے بچو اس میں آپ نے فرمایا وہ قصف المحسنات المؤمنات الغافلات جو پاک دامن مومنہ عورتیں ہیں اور اس طریقے سے غافل عورتیں ہیں غافل یعنی کیا نام ہے سیدھی سادی بھولی بھالی ان عورتوں پر اگر کوئی الزام لگاتا ہے یہ بھی بڑے گناہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے یہاں آپ نے عورتوں کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ عام طور پر عورتوں پر اس طرح کے الزام انسان لگاتا ہے ورنہ اگر کوئی مرد پر الزام لگائے گا تو اس کے اوپر بھی اگر وہ زنا ثابت نہیں کر پائے گا تو اس کو بھی اسی کوئے لگائے جائیں گے جیسا کلما نے بیان کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب بڑے گناہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے ابو اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کل المسلم المسلم حرام دم ہو وہ ارد ہو امان ہو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر اس کا خون اس کی عزت اور اس کا مال حرام ہے حرام ہے ناجائز ہے جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ کسی کا خون بہائے تو یہ سب بڑے گناہ ہیں کیونکہ آپ نے اس کے لیے لفظ حرام استعمال کیا حرام یہ آخری کیٹیگری ہے حرام سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں شرک حرام ہے زنا حرام ہے تو لفظ جو حرام ہے یہ کسی بھی مسئلے کی سنگینی کو ثابت کرنے کے لیے آخری لفظ ہے یعنی اسلام کے اندر جو ہے پانچ جو احکام ہے پانچ ہیں ایک فرض اسے واجب بھی کہتے ہیں نمبر دو حرام جو فرض کے اپوزٹ ہے فرض کا کرنا واجب اور ضروری ہوتا ہے حرام کا چھوڑنا انسان کے لیے واجب اور ضروری ہوتا ہے اس کے بعد کیا نام ہے سنت ہے اور اس کے اپوزٹ میں مکرو ہے سنت کا مطلب یہ ہے سنت بھی کہتے ہیں مندوب اور مستحب بھی کہا جاتا ہے اسے نفل بھی کہا جاتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا کرنا آپ کے لیے افضل ہو اور اگر نہ کریں تو آپ کو گناہ نہ ہو اور مکرو جس کا چھوڑنا آپ کے لیے افضل ہو اگر آپ کے کریں تو آپ کے لیے اس میں گناہ نہ ہو اور پانچواں جو حکم ہے وہ کیا ہے مباح جائز یعنی دونوں برابر ہو کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہو اس کو مباح کہا جاتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ لفظ حرام یہ آخری لفظ ہے کسی بھی مسئلے کی سنگینی کو ثابت کرنے کے لیے آخری لفظ ہے کہہ دیا گیا کہ حرام اس کا مطلب یہ کہ اس سے بچنا انسان کے لیے ضروری تو یہ بڑے گناہوں کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے ایسے ہی صوبان رضی اللہ اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ کے رسول صلی اللہ علیہ طلاقن فی غیر علیہ ابو داود کے روایت امام امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا اور صحیح شو نبی اندر اس حدیث کو بیان کیا فرماتے ہیں صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمایا جس عورت نے بھی اپنے شوہر سے بغیر کسی عذر کے طلاق طلاق طلب کیا تو اللہ ہر العالمین اس کے اوپر جنت کی خوشبو کو حرام کر دیتا ہے جنت کی خوشبو اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے بغیر کسی عذر کے بغیر کسی سبب کے اگر عورت اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے ایسا عذر جو جائز ہو شرعی عذر ہو شوہر باقاعدہ حق ادا کرتا ہے پیار اور محبت سے پیش آتا ہے اور اس طریقے سے اولاد بھی ہیں وہ سارے حقوق ادا کرتا ہے خیال رکھتا ہے کوئی عذر نہیں ہے اس سے طلاق لینے کا لیکن اس کے باوجود بھی کوئی عورت اپنے شوہر سے بغیر کسی عذر کے طلاق مانگتی ہے طلاق لیتی ہے اور شوہر سے جدا ہونا چاہتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ اللہ ہر ہربلام اس پر جنت کی خوشبو کو حرام کر دیتا ہے جنت کی خوشبو اس کو نہیں ملے گی جبکہ جنت کی خوشبو کئی سال کی مسافت سے مومنوں کو ملے گی تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ بھی بڑا گناہ ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت افسوس کی بات ہے کہ عورتوں نے طلاق کو کھلونا بنا لیا چھوٹی چھوٹی باتوں پر عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنے لگتی ہے اور اس میں ایک بڑا کردار ماں باپ بھی ادا کرتے ہیں بھائی بھی ادا کرتے ہیں ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں انہیں تلقین کریں انہیں نصیحت کریں کہ شوہر ہے تمہارا اس کی اطاعت کرنا خدمت کرنا ضروری ہے اس کا حق ادا کرنا تمہارے لیے ضروری ہے اور اللہ سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر میں اجازت دیتا مخلوق کا سجدہ جائز ہوتا شریعت کے اندر تو عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں عورت کا بھی حق ہے مرد کے اوپر ایسا نہیں کہ نہیں حق ہے لیکن مرد کا حق عورتوں پر زیادہ ہے کیونکہ مرد قوام ہے نگہبان ہے اور پورا ذمہ دار ہے مرد اس کے کھانے کا علاج کا گھر کا اور اس کی تمام ضروریات پوری کرنے کا مرد ذمہ دار ہوتا ہے لہذا مرد کا حق زیادہ ہے تو چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے کبھی کبھی تو کوئی عذر نہیں ہوتا کوئی سبب نہیں ہوتا اور عورتیں طلاق کا مطالبہ کر دیتی ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے شوہر میں کوئی کمی نہیں ہے اس کے بھائی کی وجہ سے یا اس کی بہن کی وجہ سے یا شوہر کے ماں باپ کی وجہ سے یا ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے اس طرح کی عورت طلاق کا مطالبہ شروع کر دیتی ہے جبکہ شوہر کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی اور اس کے اندر کوئی خامی نہیں ہوتی سارے حقوق ادا کرتا ہے اس کے باوجود بھی شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر لیتی عورتیں ایسی عورتوں کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا خوف کھانا چاہیے کہ وہ کس طریقے کس طرح سے ایک حرام کام کا ارتکاب کرتی ایسی عورتوں پر جنت کی خوشبو حرام ہو جاتی ہے یعنی سنگینی کا اندازہ لگائیے کہ اسلام کے اندر یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر عورت بغیر کسی عذر شرعی کے بغیر کسی جائز عذر کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے لہذا جو عورتیں کھلونا بنا لی ہیں طلاق کو خلا کو اور مرد سے علاحدگی اختیار کرنے کو انہیں اللہ تعالیٰ کا خوف کھانا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے الحمد کہ اللہ رب العالمین نے اتنا بہترین شوہروں نے عطا فرمایا اللہ رب العالمین نے اتنا بہترین یعنی شوہر عطا کیا ان کو کہ دونوں پیار محبت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور اس کے باوجود بھی اس نعمت کی قدر نہ کرتے ہوئے اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے بجائے نہ پر اتر آئے اور طلاق کا مطالبہ کر دے جبکہ اس کے اندر کوئی ازر نہیں ہے کوئی چیز اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے تو میرے بھائیوں بہت بڑا گناہ ہے عورتوں کو اس پہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا خوف کھانا چاہیے اور جو ماں باپ ہیں کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں اور بہت سارے مسائل معاملات ہمارے پاس آتے ہیں اور یعنی اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ باپ اگر آ کر کے بیٹی کچھ کہتی ہے باپ فوراً اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ بیٹا طلاق لے لو ہمارے ساتھ رہنا تم ہمارے پاس بہت مال ہے بہت دولت ہمارے پاس ہے ہم تمہارا خیال رکھیں گے اور وہ اپنے داماد کے گھر چلا جاتا ہے اسے دھمکی دیتا ہے اسے ڈانٹتا ہے ماں بھی یہی کردار ادا کرتی ہے بھائی بھی کردار ادا کرتا ہے اگر تھوڑی سی دولت ہے کچھ مال ہے میرے بھائی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جھینا چاہیے یہ گھروں کو آباد نہیں بلکہ گھروں کو برباد کرتے ہیں شیطان سب سے زیادہ طلاق سے خوش ہوتا ہے جب طلاق ہوتا ہے مرد اور بیوی کے اندر اور شوہر سے الگ ہو جاتی بیوی تو اس سے سب سے زیادہ خوشی شیطان کو ابلیس کو طلاق سے ہوتی ہے کیونکہ طلاق یہ کیا ہے بہت سارے مسائل کو جنم لیتی ہے بہت ساری پریشانیاں اس کے بعد آ جاتی ہیں دونوں کی شادی کا مسئلہ اولاد کی تربیت کا مسئلہ اور اس طریقے سے خود جو ماں باپ یا بھائی بہن اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو طلاق لینے پر ابھارتے ہیں ایک سال کا عرصہ نہیں گزرتا وہی لڑکی ماں باپ کی نظر میں بے وقات ہو جاتی ہے اس کی کوئی عزت نہیں رہ جاتی اس کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا اور وہ بیچاری پریشان ہوتی ہے بعد میں پچھتاتی ہے کہ کاش میں نے طلاق نہ لیا ہوتا کاش میں نے فلانا لیا ہوتا اور ماں باپ سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں یہ سب جذباتیت کی بات ہوتی ہے وقتی ہوتی ہے عارضی ہوتی ہے زندگی ایک لمبی عمر ہوتی ہے اور لمبی عمر انسان کو گزارنا پڑتا ہے لہذا ماں باپ کو اچھا کردار ادا کرنا چاہیے انہیں اپنی بیٹیوں کو سمجھانا چاہیے بھائیوں کو اپنی بہنوں کو سمجھانا چاہیے کہ زندگی میں اس طرح کے مسائل آتے ہیں تم صبر کرو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ان بہتر ہو جائے گا اور ہو جاتے ہیں بہتر لیکن انسان باز رتبے سے پیدا کیا گیا ہے جلد بازی اس کے اندر اس لیے جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان سے کبھی انسان کے لیے خیر نہیں آتا اس لیے جلد بازی سے بھی انسان کو کبھی خیر نہیں آئے گا ہمیشہ اس کے لیے پریشانی اور مصیبت ہی آئے گی اس لیے انسان کو جلد بازی نہیں کرنا چاہیے ایک عورت کو صبر کرنا چاہیے صبر کرنے میں بھی انسان کے لیے اجر ہوتا ہے اور ہر ایک کے اندر اچھائیاں اور خامیاں ہوتی ہیں ہر ایک کے اندر نیکیاں اور برائیاں ہوتی ہیں دنیا کے اندر نہ کوئی صرف ایسا نہیں جو فرشتہ ہو نہ کوئی ایسا جو ابلیس ہو اور شر محض ہو اور اس کے اندر شر ہی شر ہو اس لیے دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو برداشت کریں دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں ایک دوسرے کو حقوق ادا کریں آنکھیں بند کر لیں مود لیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ نہ دیں تو بہرحال بتانا یہ مقصد ہے میرے بھائیوں کہ بغیر کسی عذر کے عورت کا اپنے مرد سے طلاق کا مطالبہ کرنا یہ بہت سنگین جرم ہے حرام ہے بڑا گناہ ہے اور ایسی عورت پر اللہ جنت کو حرام کر دیتا ہے اس کی خوشبو کو حرام کر دیتا ہے سخت وہی سنائی گئی اسی عورت کے لیے تو اور بھی گناہ ہیں جن کے بارے میں لفظ حرام استعمال کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا کہ اللہ ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھے اور اللہ ہمیں نبی کی سنت پر اور دین پر استقامت آ فرمائے عامر رب العالمین و صلی اللہ علیہ نبی محمد علیہ و صحب اجمعین وجداک اللہ خیر وسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ